قصصهم عبرة لأولي الألباب محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام علیکم ورحمه الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ السلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے تیسری تاریخ ہے جماعت الآخرہ کی اور قرآن شریف میں ہے وذکر فعین ذکر تنف المؤمنین تو اس وجہ سے جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ دعا اور عدیہ جو مصنون ہیں وہ پڑھنا چاہیے فتب اللہ لکم ذنوبکم ہم پھر اللہ جل کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ جل محض اپنے فضل سے ہمارے گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے تو سب سے پہلی دعا تو یہ ہے بہت مختصر ہلال خیر و رشد جو ابو داود میں ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر ہلال خیر و رشد اللہ تعالیٰ انہیں مینا نیا چاند ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے، روش دن ہم سے ہی راستے پر چلتے رہے اور دوسری دعا جو ہے ہم ہاں، خاص طور ہمارے لیے ساؤتھ افریقہ میں سب کو پتہ ہے جرائم کی کثرت اور باقی اور چیزیں حبیب الام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اکبر اللہ عمل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق یا اللہ یہ نیا چاند جو ہے تو اس کو ہمارے اوپر آپ لائیے اس طریقے سے کہ امن بھی ہو امان بھی ہو ہمارے ایمان اسلام سب کی حفاظت فرما دیجئے اور ہم کو توفیق عطا فرما وما توفیق اللہ باللہ کہ چاہے ہمارے اقوال ہو اعمال ہو تو سب اللہ کی توفیق شامل حال ہو پھر جو ہے ربی و رب اللہ لما تو حب و تردا و توفیق لما تو حب و تردا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہو اور پسند ہو ربی و رب اللہ اللہ میرا رب ہے اور جو ہے چاند ہو سب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے خالق ہے اور رب ہے یہ صحیح حدیث ہے ترمیدی شریف میں ہم بھی یاد کریں اپنے اولاد خاندان والوں کو طلباء کو بھی سکھائیں تیسری دعا جو ہے عبادہ بن سامد سے مروی ہے یہ عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد الاقصا کی پہلو میں وہاں پر مدفون ہے شدہ بن اوس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیا مہینہ شروع ہو جائے تو اللہ اکبر الحمد ولا قوت الا باللہ تو یاد تک تقریباً سب کو یاد ہے انی اسألوک خیر الشهر یا اللہ جو خیر ہو ہمارے لیے اس مہینے میں ہم اس آپ سے ہی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں یا اللہ کہ آپ ہمارے جو ہے خیر کا معاملہ فرما دیجیے امت میں بھی اس میں شامل ہے الْقَدَرِ یا اللہ قدر جو کہ شر ہو اس سے آپ بچا دیجیے یا اللہ وَسُوءِ الحشر اور کل قیامت کے روز جو ہے کہ ہمارے حشر جو ہے برے لوگ کے ساتھ نہ ہو مجرمین کے ساتھ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیوا اور جندہ کے تحت ہو تو اس طریقے سے یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں نقل فرمایا تو جمعہ جب آخرہ کا مہینہ شروع ہوا تو اس میں چند اہم واقعات جو پیش آئے تو بائیس تاریخ کا اور جو ہے تیرہ سال ہجرا کے بعد سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردا جو کہ افضل البشر ہے بعد الانبیاء و رسول ہمارا عقیدہ اس پر ہے کہ سب سے بہترین اور جو ہے اونچا مطلب یہ ہے کہ درجہ رکھنے والے سین بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اللہ جل نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ثانی اثنین هما ہما الغار إذ یقول علی لا تحزن ان اللہ معنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے غار میں بھی حضر میں بھی سفر میں بھی اور ثانی اسنین تھے غار میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر جو ہے مسلح پر سترہ سلاد حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پھر جو ہے ہم دیکھتے آج بھی جو ہے وہ سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللّہ بالکل حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ثانی اثنین کا مناظرہ یہ بھی ہے مظاہرہ یہ بھی ایک ہے تو ہم دیکھتے ہیں مثلا یہ شیعہ ہے کوئی اور ہو جو کہ تنقید اور تشنی کرتے ہیں سینا بکر صدیق پر ہم اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے اور کتنے مراحل مراحل تھے اس وقت مرتدین کا فتنہ تھا اور جو ہے جہاد کا مسئلہ تھا اور سین بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ایون قصدین و بانا یہ تو ہو ہی نہ سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور دین کے اندر خامی آ جائے کمی آ جائے نہیں ہم جو ہے ہر ایک کو جو ہے اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیں گے اور جہاد کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم بچا لائیں گے تو اتنے مناقب والے اور احادیث وغیرہ سب جو ہے تو سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ہر ایک کا احسان کو ادا کر دیا لیکن سیدا بکر صدیق احسانات وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو انشاءاللہ عطا کریں گے تو یہ ہے تو ہمارے دلوں کے اندر صدیق کی محبت صدیق اکبر اور صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ہے خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ لوگ اتنے پروپگندہ کرتے ہیں اور غلط سلط باتیں کرتے تو ناموس صحابہ کا تحفظ کرنا جو ہے ہمارے لیے لازم ہے جب آخری گری ہو تو پھر کیا فرمایا وہ تلاوت فرمائی کہ اب سکرات کا وقت ہے اور فرمایا کہ جو ہے کہ اس سے پہلے نام نامزد کر دیا سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ امیر المؤمنین خلیفہ بنیں گے امت کا تو سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل پھر سینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی تو یہ تو اجماعی مسائل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سینا عمر رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا اور ان دو حضرات جو ہے ہم کو کہتے شیخین وتحب وتفضل الشیخین وتحب القطن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے کہ ہم فضیلت دے شیخین کو سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور دونوں داماد سے ہم جو ہے محبت رکھیں سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدہ علی فاتح خیبر سے بھی تو ہم جو ہے اتنے کتابیں آج کل دستیاب ہے عربی میں اردو میں انگلش میں سین بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے وغیرہ جو ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گئے چودہ تاریخ جو ہے اسی مہینے میں کہ جماعت الآخرہ میں سن پانچ سو پانچ میں امام غزالی نے بہت کچھ کام کی ماشاء اللہ شیخ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے ایک بہت بہترین کتے بکلت جو ہے تصنیف کی اور اس میں لکھا الامام الغزالی بینمادی ہی و ناقدی ہی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو تنقید کرتے ہیں یہ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے خود فرمایا وہ احادیثی مسجد کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے اندر جو حدیث ہے کہ اس میں میں ذرا اور مزید ترکیز کروں اور اس میں زیادہ جو ہے منہمک ہو جاؤں تو بالکل آخری عمر میں بھی یہ بخاری شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے اور جو ہے پھر جب انتقال ہو گیا تو یہ بخاری شریف سقط اعلیٰ صدر ہی ان کے چھاتی مبارک پر جو ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آخری دن ملاقات ہوئی تو قرآن شریف میں مشغول احادیث مبارکہ میں مشغول اور ایسے جو ہے وہ جو ہے ان کے کارنامے ہے کہ جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے فلاسفہ کے خلاف اور یہ معتزلہ کے خلاف اور یہ سب احیاء الدین ایسی کتابیں ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اس میں اتنے مضامین ہیں ہمارے لیے بھی خاص طور سے وغیرہ جو ہے تو دوسرے جو ہے امام غزالی رحمہ اللہ تیسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیسویں تاریخ جو ہے جمال الآخرہ کی کہ اس وقت جو ہے سال تیرہ ہجرا کے بعد جو ہے یہ واقعہ یرموک پیش آیا یہ سیر بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینا عمر کے آخر دور تھا شروع ہوا اور پھر انتہا ہوا سینا عمر کے شروع کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سیدنا اکرما اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے اور ابو جہر کے صاحبزاد تو فرمایا سیدنا خالد نے کہ آپ کے بہت قیمتی آدمی ہوں ذرا احتیاط کرنا تو یہ اکریما رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا خالد اللہ عنہ کو اس موقع پر واقعہ یرموک میں کہ دیکھیے آپ اتنے بڑے مجاہد ہو جب لوگ میرے نام سنیں گے تو وہ تو بس میرے والد کے دشمنی کو تو میں نے تو جان کی بازی لگانی ہے اور میں نے اپنے صاحب زاد عمر کو بھی یوں کہا کہ ہم اس معرکہ میں ہم اتنے حصہ لیں گے کہ ہم جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہیں تو دیکھیے کہ اسی جو ہے واقع بک میں اور اسی مہینے کے آخر میں یہ دونوں والد صاحب اکریما رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے جو ہے جو کہ پوٹے بنے ابو جہل اللہ اللہ کی تو یہ امر بھی رحم اللہ یہ دونوں والد صاحب اور ان کے صاحب صاحبزادے دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے دیکھیے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ وہ کالا اور سفید نہیں ہے کالا رنگ اور جو ہے لال رنگ ہے کالے رنگ علماء حقانی علماء ربانی نے جو کچھ تفصیلات اس میں درسی کتابوں میں اور ہمارے شہداء کی لال لال رنگ کے خون جو ہے کہ لون ہو لون دم المسک تو اس سے آج کل آپ جا کر دیکھیں غزہ میں جو ہے لوگ اتنے جو ہے کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے جو ہے شہدا ہے مسک نکل رہا ہے وغیرہ جو ہے وہ خود جو ہے اس کو تجربہ کر رہے ہیں تو یہ ہے اکرما رضی اللہ عنہ کے کارنے میں ان کے صاحبزاد امر رحمہ اللہ کے کارنے میں تو یہ صرف یہ نہیں کہ منفی پہلو کو دیکھے ابو جہل ان کے صاحبزادے اور یہ جو اور ان کے جو ہے پوتے کی بھی خدمات کو جو ہے کہ ہم اس کو داد دے اور یاد رکھے اور اسے درس لے وغیرہ پھر جو ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس مہینے کی جو ہے شروع میں سات تاریخ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میں انگریزی حساب کروں گا تو آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا سکس تھرٹی سکس تو یہ ہے چھ سو چھتیس میں سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ہے وہاں تشریف لائے بیت بیت المقدس المقدس اور پھر چابی حوالہ کی پھر سے لے کر تک جو ہے مسلمان کی قبضہ میں پھر اس کے بعد جو ہے نائنٹی نائن میں یہ یہ عید یہ کسعید عیسائی اور انہوں نے الارض المبارکہ الارض المقدسہ کو الارض المحتلہ بنا دیا پھر آگے آپ جا کے دا کے دیکھیں اٹھاسی سال کے احتلال کے بعد ایٹی ایٹ ایئرس آکوپیشن کے بعد جو ہے اللہ جل نے صلاح الدین ایوبی کو چنا تھا پھر جو ہے منتخب فرمایا اور ایسے زبردست آدمی انہوں نے جب کچھ کر دی اور آزادی پھر ہو گئی تو یہ ہو گیا پھر آگے ہم چلے فورٹی ایٹ میں نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل حجود میں آیا اور فلسطین گویا کے ایک طرف ہو گیا پھر سکسٹی سیون میں جو ہے یہ موشی دایان جو ان کا بہت بڑا جنرل تھا اور وہ آئے بیت المقدس اور اس کے اطراف وغیرہ جو ہے اس پر قبضہ کر لی تو یہ جو واقعہ ہے افسوسناک اور المناک واقعہ یہ جو ہے پیش آیا سات تاریخ سیون الآخرہ کو اور یہ آدمی کا نام ہے آسٹریلیا کے تھے یہودی تھے پکا اور جو ہے جس کو ہم کہتے ارہابی دہشت گرد دہشت گرد تو یہی تو سکسٹی سیون میں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا یہ سکسٹی نائن کا واقعہ نائنٹین سکسٹی نائن اور سات تاریخ جو ہے تو یہ لوگ آئے تھے دینس مائیکل روحان دینس مائیکل روحان اور ان کے ساتھی آئے تھے وہ جو ہزار سال سے وہ ممبر تھا اور جو ہے اس میں ایک کیل بھی نہیں لگا ہوا تھا حالانکہ لکڑی کا تھا نور الدین زنکی کا ممبر تو اس کو جو ہے سکسٹی نائن سات تاریخ الآخرہ کو ان لوگوں نے اس کو جلا دیا وہ جو جیش اختلال تھے باہر تو انہوں نے دیکھا کہ اور آگ جو ہے پھیل رہے تیزی کے ساتھ انہوں نے پانی کو بھی بند کر دیا تو فلسطین والوں نے بہت ادھر ادھر جا کر پھر پانی لائے اور یہ پھر اس کو بجا دیا لیکن وہ ممبر تقریباً ختم ہو گیا تھا میں پہلی مرتبہ اللہ کے فضل سے گیا تھا تو وہ ایک متحف تھا وہ میوزیم تو وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا تو وہ نور الدین زنکی کا ممبر جو ہے تو خیر آج کل تو نیا ممبر ہے تو دیکھیے ہمارے مسجد کے اندر ان لوگوں نے کیسی ارحاب اور دہشت گردی وغیرہ جو ہے اس وقت جو وزیر اعظم تھا یا جو بھی یہ گولڈا میئر تھی اس نے کہا اس واقعہ کے بعد جب کہ ممبر جلایا گیا اور مسجد کا چھت اور ایک پاس سے بھی جل گیا کہا کہ اس دین اس درات کو مجھے نیند نہیں آئے گولڈا میاں نے کہا کہ اس رات کو اس واقعہ کے بعد مجھے نیند نہیں آئی میں آرام سے نہیں سو سکی لیکن مجھے پریشان تھے کہ عرب لوگ اور مسلمان ممالک کیا کریں گے جب میں نے دیکھا کہ ایک دن کے بعد یہ لوگ تو خاموش ہے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا یہ مسلمان عرب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو ہم ان پر اور ظلم کر سکتے دیکھیے یہ ان کو منہ سے اس نے یہ اعتراف کیا ہوا جو ہے تو ہم کو فلسطین مجر الاقصا ان کے ممبر چھتیس ایکڑ کا زمین جو ہے وہ سب اقسا مبارک کا حصہ ہے اور جو ہے دو ہفتے پہلے حضرت یہ لوگ آئے تھے یہ بینگوے والے ورے مستوطنین سیکلز وغیرہ اور انہوں نے کہا کہ یہ قبت الصخرا کا جو حصہ ہے ہم اس پر دائمی طور پر قبضہ کرنا چاہتے وغیرہ پھر پولیس والے آئے ان کو نکال دیا لیکن ابھی تک منصوبہ یہی ہے تو صرف غزہ کا مسئلہ نہیں مسجد اقسا کا بھی مسئلہ ہے قبت الصحرا کا مسئلہ ہے غفت الغربی یا ویسٹ بینک اس کا بھی مسئلہ ہے تو بہت سارے مسائل ہیں آخر میں یوں عرض کروں کہ اللہ جل والا نے حماس کو انتخاب کیا شیخ احمد یاسین نے یہ حماس کو شروع کیا 1987 میں اور یہ ان کی رائے ہے عقیدہ نہیں ہماری لیکن ان کی رائے ہے کہا کہ دو ہزار ستائیس میں ٹوینٹی ٹوینٹی سیون میں اسرائیل ختم ہو جائے گا یہ تو ان کی رائے ہے تو جب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان لوگوں نے ایسی کارنامے نام انجام دی یہ حماس والے کہ دنیا حیران ہے فلسطین کا مسئلہ بالکل ایک طرف تحاشیا پر تھا اب ان لوگوں نے اس کو بالکل مرکز میں لایا اور اب سب لوگ جو ہے کہہ رہے کہ دیکھیے رات کا واقعہ ہے دو جنڈی انہوں نے ختم کر دی ان کو وہاں نفق کے اندر سرنگ کے اندر ایسی آلات بناتے لوگ بالکل حیران ہیں یہ لوگ کیسے یہ بناتے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سرنگ کتنے ہے کیسے جو ہے ایک آدمی ہے یا سنوار وما ادرا کا من یاہیا سنوار یہ کون ہے یاہیا سنوار باعث سال جیل میں تھے اسرائیلی جیل میں اس نے عبری زبان پر عبور رکھ دیا اور وہی جو ہے ہبرو اور برابر بولتے ہیں تقریر کرتے ہیں جب انہوں نے قیدی کو لائے بچے کو لائے تو اس نے مٹھائی وغیرہ بانٹنا شروع کر دیا تقسیم کر دیا بچے تو ان کے ساتھ اتنے خوش تھے ان کو جا کر بھوسا دیتے تھے اور یہ یہودی کہتے ہیں یہ تو واجب القتل ہے ان کے یہاں اور ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جا کر بہت دے یہ قدرت کا کریشمہ ہے انہوں نے دنیا کی دلوں کو جیت لیا آج میں نے حضرت سے عرض کیا آپ جا کر دیکھے ہارچ نیوز پیپر میں جو سب سے مشہور اخبار ہے انگلش میں لکھا ہے امریکہ کے جوان جو ہے نوجوان پچیس سال سے کم ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل ظالم ہے اور حماس مظلوم ہے اور اسرائیل کو جو ہے حماس کو اپنا زمین اپنا جو ہے سب کچھ واپس دینا چاہیے تو یہ کون یہ ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں یہ ایک فرض کفایہ ہماری طرف سے ادا کر رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دل سے نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں اگر یہ بمباری ہو جائے اور یہ ہمارے بچے شہید ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے کون رہ سکتا ہے ہم ایسے ہیں اب تو بھاگ جائیں گے یہ لوگ جگتے رہے اللہ سے مانگتے رہے حضرت کل کسی نے بیجا مجھ پر کہا ماں سر رو غزہ ماں سر رو غزہ کہ بھید کیا ہے غزہ کا کہا کہ بھیج یہ ہے کہ جس وقت حملہ شروع ہوا ہمارے یا دالم زکریہ ہے اللہ حفاظت فرمائے کہا وہاں اتنے جو ہے اسم تحفیظ تھے بیس ہزار بچے بیس ہزار بچے صرف غزہ کے اندر قرآن پاک کے پکے جید حافظ تھے اور یہ نہیں حافظ میرے جیسے وہ بیس ہزار بچے ایسا حافظ تھے جلسہ تین واحدہ کہ ایک جلسہ کے اندر پوری قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے تھے یہ بیچارے سب شہید ہو گئے تو اللہ تعالی ان کے خون کو ان کی شہادت کو ضائع نہیں کریں گے تو ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خواتین ہمارے بچے ہمارے مجاہدین کتنے شہدا ہو گئے تیئیس ہزار اور جو ہے پچاس ہزار سے زیادہ زخمی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے اندر نصر من اللہ و فتح قریب ان کی مجاہد کی جرائم مسجد الاقصا کے اندر میں نے ابھی عرض کیا اور غزہ میں اور پورے فلسطین میں پوری دنیا کے سامنے آ گئی اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے مسجد الاقصا کی حفاظت فرمائے ہمارا حصہ بھی کچھ ہو فی بیت المقدس یا رسول اللہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کیا یا حبیب انا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتوہ دیجئے ہمیں کہ یہ ہے بیت المقدس بیت المقدس کے بارے میں ابو دا ابن ماجہ ابن ماجہ مستد احمد کی روایت ہے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض ارد والمنشر کہ دیکھیے قیامت کے روز ہم ادھر ہی سب جمع ہو جائیں گے تو ہم کچھ کرے بھی انشاءاللہ دعا کرے نازلہ پیسہ بہت سو ہمارے ساتھی جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کافی رقم ہے معتبر آدمی کو دے دیجئے کتنے یتاما ہے بیوہ ہے سب جو ہے تو اللہ جل والا ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور یہ جو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 <clears throat> وقال عز وجل أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا أما بعد Alhamdulillah, الحمد alhamdulillah, the most precious gift of Iman, the perfect teachings of the deen of Islam, and that Allah Azza wa has made us in the ummah of His beloved Habib, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. After being guided towards this great deen of Islam, Iman, the perfect and pure, compassionate teachings of the deen of Islam, let us value and appreciate this ni'mah that is only from the guidance of Allah as Allah Azza wa revealed to our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam on the extremely sad occasion of the passing away of Abu Talib without Iman. And Nabi sallallahu alayhi wasallam was extremely saddened naturally. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Even to Allah's most Habib, most beloved, Allah Ta'ala says that you do not give hidayat and guidance Instead, it is Allah Ta'ala alone who gives hidayat and guidance. So after having been guided by Allah Ta'ala, and only through His ni'mah, and not any eligibility, deservedness or worthiness from our side, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever favor we enjoy, no matter how small, how trivial it may be, every single favor of Allah, with yaqeen and conviction we say, it is exclusively only from the treasures of Allah Azza wa Jal. The great worry we should then have and concern, our biggest figure should be the protection of Iman. And one great concern and worry that every believer should have after having been guided to Islam is that of nifaq, of hypocrisy. It is Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala who mentioned, or some amongst the tabi'in, that he had met more than 70 of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa and remember that group, that fraternity, whom Allah has emphatically said many places in no lesser words than the Quran Azim, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah is pleased with Sahaba radiallahu anhum. They are pleased with Allah Ta'ala. Allah has already prepared and guaranteed their abodes in Jannah. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. That despite these many, many glad tidings, he says one common factor, one common denominator found in every Sahabi that he had met was كان يخاف على نفسه النفاق used to have this constant worry and fear and concern of nifaq and hypocrisy. In fact, the sign of Iman is that a person is not complacent about that Iman. One does not even know what is going to happen, let alone tomorrow in the next minute. That something I say could be detrimental, could be harmful to my Iman. So this great worry and concern of being protected from nifaq and hypocrisy, it is actually the hallmark of the people of Iman. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala the second greatest human being after Anbiya alayhi salatu was salam, about whom Nabi sallallahu alayhi wa had given many, many glad tidings that not only was he sincere and truthful, he is actually the barometer of truthfulness and sincerity, such power of Iman that if he walked in a gully, shaitan would never tread the same gully, would change his route because of the awe of iman of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala لو كان نبيا بعدي لكان عمر had there been, had there been a Nabi after me it would have been Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an. And every Nabi has in his ummatis and his followers a person who is divinely inspired by Allah ta'ala, mulham. and that in my who has been divinely inspired is Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. That is why numerous occasions the desire of Sayyidina Umar radiallahu an, his opinion was corroborated, was supported by wahi that Allah ta'ala soon thereafter revealed exactly in accordance with the opinion of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala. So such a great personality, second greatest human being after Anbiya alayhi salatu was salam, what was his condition that he goes to Sayyidina Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu, the confidant, the secret keeper of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to whom Nabi sallallahu alayhi wasallam had confided the names of the hypocrites living within the ranks of Muslims. Sayyidina Umar radiallahu an, despite all of these great virtues, has said he is a barometer of truth, he is al-Faruq, the distinguisher between haqq and truth. But he has this worry and asked Sayyidina Hudhaifa radiallahu ta'ala an after Nabi sallallahu alaihi wasallam had departed from this dunya, that I do not wish you to breach the trust of the confidence of Rasulullah sallallahu And I know that Nabi sallallahu alaihi wasallam has mentioned to you the name of the munafiqeen in Medina Munawwara. All I beg and ask you and plead with you is my name amongst them. So the sign of a mu'min is to have this constant fear. And as Mufti Sa very, very beautifully summarizes that in our time, it is not that the munafiqeen were restricted to a small number of people in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Quran Azim is the kitab of hidayat and guidance up to the day of Qiyamah. So always there will be these who are the hypocrites. May Allah protect us from it. And one general manifestation of it is that which is found in the Shia, the Rawafid, whose beliefs are far, far fetched from the teachings of the Quran Azim, the Ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this in light of the fact that on the Palestinian situation, what is transpiring in Gaza, the Shia jump on the bandwagon to gain some traction within the Muslim Ummah because the ultimate objective and aim is dominance over the Sunnah, Ahlul Sunnah in the Muslim world. And they know that the ultimate objective is the taking over of the Haramain Sharifain and they have said in very clear words what they will do that tells us the true colors they use derogatory terms to Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Aisha, Sayyidina Hafsa, radiallahu anhum, and other Sahaba for whom they have the greatest enmity and their hearts are filled with profound hatred. In fact, consider them as the worst of people, those whom we consider the most dear, Sahaba radiallahu anhum and from Shia books and sources themselves. So the Shia try and capitalize on the situation, making empty statements, sometimes firing a a few shots here and there, but proof sufficient that the Americans long time ago had made it clear that they would like to establish a Shia belt, a Shia crescent within the Middle East. Madeleine Albright, etc., had said so many, many years ago. Look at the happenings of the last 10 years of how many countries have been handed over to them on a golden platter. Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, and many, many other parts of the Middle East. Had they been the true enemies of Kufar, then why not them being bombed into insignificance as what they are doing in Gaza at present? And from their own sources, in their own books, it is said that those who resemble the munafiqeen of the Quran the most are those who the Shia. So to be aware, wary of this fitna of Shiism, especially amongst youth, amongst those educated in universities, etc. There are some books that they spread are very, very poisonous towards Iman. Just to mention two, one is a book called then I was guided. Beautiful response has been given in Arabic, Bal Dalalta. Instead you were deviated. Another is a book called The Peshawar Nights. For the sake of protection of our iman, to keep our hearts clean towards Sahaba radiallahu anhu do not engage in the reading of those books. It could leave some, even one drop of poison that is absolutely detrimental to the iman of a person. Some of the fundamentally wrong beliefs within Shiism, the belief about Allah Ta'ala, Bada, that Allah Ta'ala could have made a decision and it is possible, now billah, that Allah realized it was a mistake and thereafter changes and alters. This is all to accommodate their wrong beliefs and following of shaitan and the nafs. Another is the concept of belief in imamah. The imams whom they believe in after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are given a status higher than Anbiya alayhi salam. In fact, equivalent to Allah Ta'ala where they say that the imams have the right to make halal haram and vice versa and that they enjoy a rank higher than Nabi alayhi salatu wasalam. They believe that the Quran Sharif, it is altered and changed and it is incomplete. They believe very importantly profound hatred for Sahaba radiallahu anhu majma'in and that is very sentimental to every Muslim. Our iman, our love for Sahaba radiallahu anhu majma'in is the core and the fundamental of our iman. Many who are apparently great scholars went into balala, into gumrahi, into being misguided purely because of criticizing, speaking ill of even a single Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and especially one whom they harbor great hatred towards. They curse him in the khutbahs in Iran, the Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an. So to be wary of this fitna, whether in the form of the Iranian regime, whether in the form of Hezbollah, at the very same time that they talk about championing the cause of Islam in neighboring Syria, in Idlib itself, horrendous, horrendous atrocities, murder, massacres of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. So in their own books they say that nobody resembles the munafiqeen of the Quran more than themselves. So for us to have this worry, concern, protection from nifaq, hypocrisy, the Quran Azim, the Ahadith are replete with the qualities and the features of the munafiqeen and important for us is to judge our iman in accordance with those qualities. So one quality that is salient feature within Shiism is lies, deception and falsehood. Allah Ta'ala says they think that they are deceiving Allah Ta'ala but Allah Ta'ala is fully aware of the deception and will take them task to it. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله that they take qasams in the name of Allah Ta'ala as a means of protecting themselves to be when it suits them in the Muslim community, when not. Allah Ta'ala speaks about an ayah that was quoted at the beginning that they would secretly meet with the Yahud, the Banu Nadir, and confide the secrets of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, together make a mockery of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Sahaba Radiallahu Ajma'in, speak derogatorily about Sahaba Radiallahu Ajma'in when they would in secret meet with the enemies of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. They gave them the false promise that stand up and oppose Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and they promised that if he fights against you, we will be on your side. We will never obey him regarding you. Even if he expels and banishes you, which is what happened to them, we will leave with you. In all of this, there was total lies. They forsook help at the critical nature, at the critical time. They did not depart with them. And if they do go to fight, Allah Ta'ala says they will turn their backs very speedily because theirs is based on cowardice. Another salient feature amongst the Shia which they use to infiltrate Ahlul Sunnah wal Jama'ah societies is that of taqiyya, where they tell a lie, not only considering it permissible, but actually rewarding to tell a lie in order to conceal the true colors, in order, in order to infiltrate within the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Allah Ta'ala in the Quran speaks, so this quality of lies, of deception, of falsehood. On the mu'min, on the other hand, make every effort that every word we say is truthful. Al-mu'minu la yakrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, ayatul munafiqi thalath. The sign of a hypocrite are three. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ Whenever he speaks, whenever he speaks, it is mostly lies and falsehood. وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ when he gives a promise, he reneges and breaks that promise, goes against his word. Tumina khana, when the person is entrusted an amana, whether it is confidentiality, whether it is financial, any form of amanat and trust, then he makes khiyanat, he breaches and breaks the trust. Another of the signs is conniving with the enemies of Islam in order to cause great harm to the Muslims. Think about the fact that in Tehran, the capital of Iran, many Jewish synagogues stand erected, but not a single masjid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah has been allowed to be constructed despite the fact that there are many, many Sunnis highly oppressed in Iran itself. Furthermore, condemning and criticizing whatever the believers do. On the occasion of Tabuk, when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam exhorted Sahaba radiallahu ajma'in to spend الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم On the one hand, great generous contributions, huge amounts, Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala etc. When they would come with a huge contribution, the munafiqeen standing on the sidelines and criticizing says that look at him, a show off, only to gain name and fame, wal billah. Another Sahabi who makes a whole night's effort with difficulty brings a small amount, but that was all he possessed and puts it forward. They said, what will Allah do with such a small amount? So a salient feature of the munafiqeen is to find fault and criticize whatever the people of haqq, the people of iman, whatever Sahaba Ridwan would do, false pro, discouraging the efforts of the deen of Islam, saying, for example, putting forward feeble excuses when they're exhorted to go in Tabuk, they said that we fear a fitna upon ourselves where the women in the Roman emperor and the beauty, in the beauty would, dive, would deviate us. Allah Ta'ala says they are telling lies. They would say to Sahaba radiallahu anjma'in, لا تنفروا في الحر. Why do you put yourself in such destruction and go out in jihad when there is severe extreme heat? Allah Ta'ala responds, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا Say to them that the fire of Jahannam is much more severe in its intensity. Another of the qualities Allah Azza speaks about regarding salah, that they hardly ever perform it, only an open munafiq would forsake salah in jamaat, and when they do perform salah, it is merely a statement to show that we are in your community amongst you as well. They stand up lazily to make an effort on that salah, consistency, punctuality, all salahs in the jamaat, in masjid, performing a salah of khushu and khudu, of great quality, a great protection against nifaq and hypocrisy. <clears throat> so many, many qualities mentioned in the Quran Azim, the Ahadith regarding the munafiqeen. And therefore, the greatest fear we should have is that because in the Akhirah, nobody will, will be in a worse punishment than the munafiqeen. They will be in the lowest depths of Jahannam, worse off than even the Yahud, Nasara, Mushrikeen. So this worry, concern of the protection of our Iman, the qualities of the munafiqeen, to beg Allah Ta'ala protection, to constantly and especially Salah in Jamaat, with a quality salah is a great fortress, a great means of protection. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قبل مفتي صاحب بركاتكم دیگر اساتذہ دیگر حضرت السّلام علیکم عليكم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ تقریباً دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ موقع دیا کہ یہاں دارالعلوم میں حاضر ہوا ہوں اور الحمد مفتی صاحب سے اور دیگر اساتذہ وغیرہ سے استفادہ کر رہا ہوں الحمد ضروری ہے ہر ایک کے لیے کہ جب موقع ملے تو اساتذہ وغیرہ سے رابطہ رکھیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں ان شاء اللہ تعالی یہ پہلے میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ نہ اردو میں خطاب کرنے کی عادت ہے نہ انگلش میں خطاب کرنے کی عادت ہے ہم عادت فرینچ زبان میں خطاب کرتے ہیں تو پہلے سے معذرت پیش کرتے ہیں امید ہے کہ جو غلطی ہو آپ درگزر فرمائیں گے الحمد یہاں اس دارالعلوم میں ہم دو ہزار ایک میں فارغ ہوئے الحمد یہاں ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں میں سے مولانا عبداللہ باتیا امجد چوہان مولانا جنید جسات مولانا ابراہیم بسم اللہ سی اللہ وشہ وغیرہ اچھا حضرات ہمارے کلاس کے ساتھی ہیں اور دوسرے حضرات ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دو ہزار ایک میں فراغت کے بعد ارادہ یہی تھا کہ دوبارہ واپس آئے اور مزید یہاں پر لیکن تقاضا تھا وہاں ہمارے جس شہر میں ہم رہتے ہیں سیمپل یونین کے ویسٹ میں تو کمیٹی والوں نے فراغت سے چند سال پہلے بتا دیا تھا کہ جلدی سے واپس آ جائیں ہر شہر میں ضرورت تھی مسلمان کی آبادی بڑھتی رہی اور علماء کی زیادہ ضرورت ہوتی رہی تو الحمد واپسی کے بعد فوراً الحمد خدمت میں لگ گئے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان سالوں میں کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید ترقی سے نوازے آپ کو معلوم ہے کہ رینین جزیرہ رینین تو ایک فرینچ کا فرانس ملک کا ایک حصہ ہے اگرچہ فرانس ملک سے بہت دور ہے دس ہزار کلو کے فاصلے پر ہے لیکن وہ فرینچ کالونی شمار ہوتی ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے دو ہزار پانچ سو kilometre square metre square kilometre ہے پورا پاپولیشن پورے پاپولیشن تقریباً نو لاکھ کے ہے نائن ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اور اس میں سے مسلمان تقریباً دس فیصد ہے مسلمان میں سے اصل جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اصل گجرات کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قمروز قم جزور القمر اور مایوت جو قریب میں جو دوسرے جزیرے ہیں تو وہاں کے مسلمان بھی ہمارے یہاں ہیں موریشس کے مداغاشکر کے اس کے علاوہ جو فرانس میں عرب لوگ ہیں ٹونس سے جزائر سے مغرب سے موروکو سے تو وہ بھی بعض خاندان ہمارے یونین میں بعض سہولتیں بعض سہولتیں کی وجہ سے مسلمان کی حیثیت سے رہنے میں جو زیادہ سہولتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی آج آئے گئے ہیں الحمد اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں جزیرہ چھوٹا سا ہے تو شادیاں بھی ہوتی ہے تو لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں جزیرہ چھوتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور اسلام کی طرف ماشاءاللہ آمادہ ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو یہ حوال ہے ابھی یعنی کتنے پاپولیشن کتنے لوگ وغیرہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے حکومت حکومت تو فرانس کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فرانس میں کیا کیا حالات ہے خاص طور پر مسلمان اور اسلام کے خلاف جو کچھ پابندیاں ہیں وغیرہ لیکن وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو وہ خود کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے تو الحمد وہاں تو چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے مشاکل کھڑے کر لیتے ہیں چند ہفتے پہلے مثلاً پیرس کے ایک ایئرپورٹ پر بعض مسلمان ایک فلائٹ اردن کی طرف جا رہا تھا تو نماز کا وقت آ گیا ہوگا تو مسلمانوں نے جہاں وہ تھے تو نماز کھڑے ہو کر چھوٹی سی جماعت بنا لی تو اب وہاں ایک پولیٹک خاتون تھی تو اس نے ویڈیو کر لیا اور سوشل میڈیا وغیرہ پر بھیج دیا کہ دیکھو مسلمان حلیاں ایئرپورٹ پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے بہت بات چلی خام و چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ بس وہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس اسلام نظر نہ آئے نظر نہ آئے وہ کہتے حریت ہے لیکن اپنے اپنے مکان میں اپنے اپنے گھروں میں کرو تو یہ کرتا دیکھنا یہ داری دیکھنا یہ امامہ دیکھنا مشکل ہے لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بہت مدد فرمائی ہے اور ہم تو چونکہ جزیرہ ریونین میں ہیں تو الحمد للہ وہاں حالات بہتر ہیں اس لیے کہ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور مختلف ادیان کے لوگ ہیں اور ایک آپس میں باہم احترام رکھتے ہیں تو مسلمان ہیں کرسچن ہے ہندو ہے چائنیز ہے کچھ بہت اقلیت میں یہود بھی ہے لیکن ہر ایک ایک دوسرے کے کا احترام رکھتے ہیں اب وہ لوگ تو ایک تکبیر بھی سننا نہیں چاہتے ہیں لیکن الحمد ہمارے جزیرے میں اعلی اعلان دن میں اذان ہوتی ہے مائک میں اذان ہوتی ہے حتیٰ کہ فرانس کے لوگ کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آئے ہیں اور کبھی نہیں دیکھا ہے تو بہت تعجب کرتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ فرانس کا یہ تو ایک حصہ ہے اور اذان ماشاءاللہ اللہ تکبیر اس طرح سے ہوتی ہے پورے شہر میں مسلمان غیر مسلمان سب سنتے ہیں تو یہ الحمد للہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تقریباً بیس مساجد ہے اس سے دگنا تقریباً چالیس مسلح ہے اور ہر شہر میں مدرسے ہیں الحمد للہ دو سو علما ہے تقریباً جو الحمد ان میں سے ایک حصہ تو ہمارا یہ ساؤتھ افریقہ اور دارالم زکریہ کے بھی وہ درون زکریا سے نسبت رکھنے والے علماء ماشاءاللہ یہاں کے منتخر جن بھی ہیں الحمد اور سب الحمد کام میں لگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمد للہ کرتا امامہ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں الحمد للہ ہماری بہنیں مستورات حجاب پہن کر بھی چل سکتی ہیں الحمد للہ یہ حریت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان فرمایا ہے اور ہر شہر میں مساجد مکاتب ہے ہمارے الگ ہمارے یہاں الگ کچھ نظام ہے مدارس مثلا روزانہ صبح فجر کے وقت سے تمام مکاتب میں بچے آتے ہیں یعنی شام کو بھی بعض آتے ہیں اور اختیار دیا ہے جن کو صبح آنا ہے اور اس کے علاوہ بغیر اختیار کے حفظ والے بھی روزانہ صبح آتے ہیں تو الحمد صبح فجر کے لیے لوگ اٹھتے ہیں لیکن الحمد للہ ہمارے جزیرے میں جو کہ فرانس میں نہیں ہے ایسا لیکن سہولتیں یہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہر روزانہ صبح مدرسے آتے ہیں مکتب میں پھر اس کے بعد سات بجے مدرسہ کے بعد پھر اسکول جاتے ہیں پورے دن الحمد للہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں تین دار تین دارالعلوم ہے ایک بہت پرانا ہے پہاڑ کی طرف ہمارے یہاں سے فارغ وہاں ذکریہ کے ماتحت ہے تو یہ ایک دارالعلوم ہے وہاں دیگر اساتذہ بھی ہمارے دار زکریا سے فارغ ہو کر وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں دوسرا ایک دارالعلوم ساؤتھ میں ہے ریاض العلوم وہاں بھی الحمد للہ علماء یہاں سے تعلق رکھنے والے پڑھاتے ہیں اور ایک تیسرا دارالعلوم نارتھ میں کیپیٹل میں بھی شروع ہوا ہے چند سے الحمد للہ دارالعلوم ادارہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہاں بھی الحمد للہ پوری تعلیم دورہ تک الحمد للہ ہوتی ہے اور ہر سال الحمد للہ طلبہ فارغ ہوتے ہیں اس کے علاوہ الحمد للہ یہاں بلکہ ہمیں ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہے کہ وہ ہمارے قریب والے بنات کے مدرسے میں دارالعلوم وہاں ریونین تھا وہ بنات کا تو الحمد یہاں سے بہت ہماری مستورات یہاں سے فارغ ہیں اور الحمد عورتوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہر شہر میں بہت سے مدرسہ عورتوں کے لیے بلکہ اب تو چند دارالعلوم بھی آ گئے ہیں جہاں پورے دورہ تک لڑکیاں پڑھتی ہیں اور وہاں رہ کر الحمد للہ عالمات بن کر پھر مستورات میں الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی سے نوازے یہ کوئی ہندوستان سے ہمارے کوئی مہمان عالم آئے تھے پہلی مرتبہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ سب جب یہ سب دیکھا یہ مساجد ہیں یہ مدارس یہ مکاتب الحمدللہ مرکز ہے دعوت دعوت کا کام چلتا ہے جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں الحمدللہ آج کل آپ کے مسجد نور سے اور دوسرے مسجد سے ابھی ہی فی الحال مستورات جماعت ساؤتھ افریقہ سے ہمارے جزیرے میں ہے آتی رہتی ہے ماشاء اللہ تو یہ دعوت کا کام پھر مشائق ہے جو الحمدللہ وہ ایسی مجالس اور تصوف اور تزکیہ کی لائن سے الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں تو کسی عالم نے آ کر یہ دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وہ آیت یاد آتی ہے وہ ان فل انعام البرا نسخی کم فی بتون فرقن و دمن لبن خل عغل شاربین کہ ایسے ایسے برے ماحول میں اور ایسے سب مشاکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب یہ سب ماشاء اللہ اچھے نتائج اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں یہ لبن خالصن ساعغ الشار بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقی سے نوازے بہت حالات تو مشکل رہتے ہیں لیکن الحمد للہ دن بدن غیر مسلمان بھی بہت متاثر ہو کر آتے ہیں ہماری ایک خدمت یہی ہے کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ باطل کا مقابلہ خیر یعنی حق کے ساتھ ہوگا کہ ہم مقابلہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ غلط کرتے ہیں اور آپ ظلم کر رہے ہیں وغیرہ مثبت پہلو سے دعوت کا کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن محنت کرنا محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو الحمد للہ باوجود یہ سب حکومت وغیرہ کی طرف سے جو مشاکل ہیں لیکن روزانہ الحمد مساجد کے دروازے پر مدارس کے دروازے پر مرد اور عورت اسلام اسلام قبول کرنے کے لیے الحمد آتے ہیں اور الحمد اسکول کے بچے مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں تفریح کرنے والے لوگ فرانس سے زائرین سیاح آتے ہیں وزٹ کے لیے تو وہ لوگ مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں سال میں خاص خاص دن ہوتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں کہ غیر مسلمان کے لیے وزٹ کے لیے آج پوری مسجد کھلی ہے وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ تو زیارت کے نام سے آتے ہیں کہ مسجد کیسی بنی ہوئی ہے جی، کیا نقش و نگار ہے اور ہم دعوت کے نام سے ان کو ان کا استقبال کرتے ہیں اور اسلام پیش کرتے ہیں ایسا ہوا ہے اس لیے کہ پورے دن اور شاید ایک دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ ٹی وی میں اور انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی ہے وہاں لیکن اس سے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں ان کا ان کے معلومات صرف اسی اس تک محدود رہتے ہیں تو مسجد میں آنا یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے براہ راست بات کریں تو بعض لوگ ایسے آئے ہیں سے مثلا زیارت کے لیے مسجد کی پھر کہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں صرف پندرہ بیس منٹ گزار کر پورے اسلام کا ہمارا تصور بدل گیا بعض لوگ سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں میڈیا میں اور ٹی وی میں یہ بات سننے میں نہیں آتی ہے تو الحمدللہ ہم ان موقعوں کو غنیمت سمجھ کر دعوت دیتے ہیں چھوٹے بڑوں کے ماشاءاللہ ہم ہفتے میں ایک جگہ پہ جاتے ہیں مسلح ہے چھوٹا کبھی نماز ان کے ساتھ نماز مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں تھوڑا سا پڑھاتے ہیں ان کو قرآن مسئلہ مسائل عشاء کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں کچھ مجلس ہو جاتی ہے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں ترغیب وغیرہ کی کبھی اکرام ہو جاتا ہے تو کبھی نماز پڑھ کر مسلح پر سے دوبارہ پیچھے پھر کر دیکھتے ہیں تو کبھی آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ سب کے سب میں مسلمان ہیں اور سب اتنے ماشاء اللہ شوق سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کبھی کبھی جماعت اس مسلم میں پہنچ جاتی ہے تو بعد میں آ کر مسجد میں ہمیں کہتی ہے کہ ہم وہاں گش میں گئے تھے تو ایک نواز ایک نوجوان نے نماز پڑھائی وہ غیر مسلمان ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ غیر مسلمان قرآن کی اس طرح اس طرح سے تلاوت کر رہا ہے تو یہ ایسی بات ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی سے نواز قبول فرمائے مستورات آتی ہیں انشاءاللہ دو دن بات ختم کر دیتے ہیں ایک عورت مدرسے میں آئی کہتی ہے کہ میں تو غیر مسلمان تھی میں مسلمان بنی لیکن میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے اور میرا شوہر بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا مدرسہ میرا بچہ مدرسہ آئے تو وہ ویٹنگ لسٹ پر تھا تو ہم نے اس کو پرائیورٹی دے دی کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے بچے کو ہم جلدی لے لیں گے تو کبھی میں ہی مدرسہ آتا ہوں تو اس خاتون کو کسی کونے میں دوسرے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے پورے ایک گھنٹہ انتظار کرتی ہے کہ اس اس کے بڑے بچے مدرسے میں قرآن پڑھنا سیکھے اور تعلیم حاصل کرے وہ صبر کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں جانتی ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ یہ بچہ انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بڑا ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ ایک دوسری عورت آتی ہے کہتا ہے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے بڑے بچے کو گاڑی میں رکھ کر نماز کے وقت مسجد تک لے آتی ہے وہ گاڑی میں انتظار کرتی ہے کہ نماز پڑھ کر آ پھر ہم گھر واپس جاتے ہیں تو ایسی طلب ہے ماشاء اللہ ایک نوجوان مسجد میں آیا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس کے والد صاحب غیر مسلم ہیں تو وہ آئے تو شہادت کے وقت ہم نے ان کو مبارکبادی دی اور والد صاحب کو بھی کہا کہ ماشاء اللہ آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ تو مسلمان نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے بچے کے اس رائے کو اس سے راضی ہوئے اور یہاں تک آپ بھی ان کے ساتھ آئے تو پھر بچے کو دیکھ کر وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو نے اختیار کیا ہے یہ تیرا فیصلہ ہے اب اچھی طرح سے اس تقامت سے اس راستے پر رہنا اور وہ غیر مسلم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ کر اس پر رہنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ نرمی ڈالی ہے اور اسلام کی طرف ماشاء اللہ ان کو مائل کیا ہے یہ ہمیں ذمہ داری وہ تو آنے کے لیے تیار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ محنت کریں اور ان کی طرف جائیں اور فارغ ہو کر خدمت کے لیے تیار ہو جائیں وہ ایک نوکری نہیں ایک ڈیوٹی نہیں ایک خدمت ہے ہو سکتا ہے کہ بعض زیادہ جلدی سفید ہو جائیں لیکن محنت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور یہ سب تو الحمد ہے لیکن پرفیکشن تو نہیں ہے اور بہت سارے کام ابھی باقی ہے وہاں تو ایک خاص ماحول ہے خراب ماحول ہے آسان نہیں ہے فتنوں کا ماحول ہے نوجوانوں میں بعض چیلنج ہے ابھی نوجوانوں کی نگرانی وغیرہ اور غیر مسلمانوں کی اور انشاءاللہ ان کو ساتھ دینا اور مدارس اور مساجد میں اور مزید ترقیاں کی ضرورت ہے تو دعا کرنا تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمام علماؤں کو اور تمام ان خاتون جو ماشاءاللہ اس میدان میں بھی خدمت کر رہی ہے تمام کو ہمت دے تمام کو اخلاص استقامت اور توازن کے ساتھ دل کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر الحمد للہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد Yeah. مفتی عبد القادر صاحب نے اس مہینے کے داخل ہونے کے متعلق دعائیں سکھا دی اور ہمیشہ سکھاتے رہتے ہیں اور اس کا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے اور اصل تصوف یہ ہے بہترین تصوف یہ ہے کہ آدمی شریعت پر مکمل عمل کرے ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک کو ذکر موقع کہتے ہیں ایک کو ذکر غیر موقع کہتے ہیں ذکر موقع یہ ہے کہ خاص خاص مواقع اور خاص خاص موقعوں پر خاص خاص دعائیں اور خاص خاص ذکر آیا ہے اگر آج میں اس کی پابندی نہ کرے تو وہ کامل اور مکمل ذکر کرنے والا نہیں مسجد میں آنے کی کیا دعا ہے اور کیا ذکر ہے مسجد سے نکلنے کا کیا ذکر ہے گھر جانے کا کیا ذکر ہے گھر سے نکلنے کا کیا ذکر ہے اور وضو سے پہلے کیا ذکر ہے اس میں پڑھنا چاہیے ان اذکار کو اذکار موقع کہتے ہیں یہ بھی تصور کا حصہ ہے کہ اذکار مصنوعہ کی پابندی کی جائے اور اذکار مصنوعہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہے ان کو یاد کیا جائے اور اس کے علاوہ ایک ذکر غیر موقع ہے یعنی وہ ذکر جس کے لیے کوئی وقت نہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں بھی زبانی ذکر کرتے تھے ایسا نہیں بیت الخلاء میں آدمی اپنی عاجزی کا خیال رکھے میں اتنا عاجز ہوں کہ جب پیشاب زور سے اگر پیشاب زور سے آتا تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا اگر قضاء حاجت زور سے آتی میں قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور اگر میں بیت الخلاء میں اپنے آپ کو بے حجاب نہ کروں تو میرے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے میں اتنا عاجز ہوں اپنی عاجزی کا تصور یہ دل کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی کا تصور اور خیال فرماتے تھے اور عاجزی بہت بڑی دولت ہے جو توازو اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت نوازتے ہیں ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ہمارے سلسلہ سند میں شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں ہندوستان میں متحد ہندوستان جس میں پاکستان بنگلہ دیش برما سب شامل تھا جتنے حدیث پڑھانے والے ہیں وہ غیر مقلد آل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا جماعت اسلامی ہو جو بھی ہے ان کو خطوط لکھوں کہ آپ اپنا سلسلہ صنعت بیان کریں اور لکھیں تو حضرت شاہ حضرت مولانا زکریہ نے فرمایا سب کی طرف سے جواب آیا تو ان سب کی صنعت میں شاہ اسحاق موجود تھے کوئی صنعت ان سے خالی نہیں تھی اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں توازو اور حاجری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمایا تھا ان کے واقعات میں لکھا ہے جب حج کی لے جا رہے تھے تو حج کے راستے میں اجمیر شریف اجمیر قریب پڑتا تھا جہاں معیم الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار ہے قریب میں یعنی معیم الدین چشتی کی قریب جو راجستھان ہے حضرت شاہ اسحاق کے ایک شاگرد رہتے تھے ان کو خط لکھا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے کہ میں حج کی لے جا رہا ہوں اور اسی راستے سے مجھے جانا ہوگا آنا ہوگا میرا دل چاہتا ہے کہ راستے میں معین الدین اجمیری کے مزار پر حاضری دوں تلمیز نے لکھا کہ حضرت آپ کو نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ یہاں لوگ مزار پر آ کر سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ تم سفر کر کے مت آؤ دور سے دعا کرو شاہ اسحاق نے فرمایا کہ میرا مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا کہ اس راستے سے گزروں اور زیارت نہ کروں البتہ جب آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ غلط ارادے سے نہیں آنا چاہیے اور لوگ غلط ارادے سے آتے ہیں تو ایسا ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں گا اور میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں گا اور آپ کھڑے ہو کر میری تردید کریں کہ حضرت اس مزار کے لیے آئے ہیں حالانکہ نہیں آنا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ لوگ غلط سلط کام کرتے ہیں اتنی توازو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی توازو اور آجری بہت اونچی چیز ہے حضرت شاہ صحاق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لکھا ہے کہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف عالم تھا مولوی تھا مخالف تھا جیسے بریلوی مزاج کا ایک آدمی شاہ اسحاق کے پاس آیا کہ میرا کام ہے اس مولوی کے ساتھ آپ میری سفارش کریں حضرت خاک نے سفارش لکھی خط لکھا کہ حضرت آپ اس غریب کے کام میں اس کی مدد کریں اس کے پاس جب وہ روکا پہنچ گیا پرچی پہنچ گئی تو اس نے بے ادبی اور گستاخی کی اور کہا کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے میں اس کی بتی بناتا ہوں اور کہو شاہ اسحاق کے پاس جا کر کہو کہ اس بتی کو اپنے مقعد میں رکھے اپنے پیچھے کے راستے میں رکھے وہ آدمی بھی اتنا عجیب تھا کہ اس نے اس خط کو واپس لایا اور کہا کہ اس مولوی نے یہ کہا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا کام اس سے ہوتا کہ اس کو بتی بنا کر خاص جگہ میں میں رکھتا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوتا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا کام اس سے نہیں ہوگا یہ ایک فضول اور ناجائز حرکت ہے اس لیے میں نہیں کرتا وہ آدمی آیا اور پھر اس مولوی کو یہ بات بتلائی کہ حضرت میں تو اتنی شفقت ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ کا کام اس طریقے سے ہوتا تو میں یہ بھی کرتا لیکن یہ غلط کام ہے اس بات کا اس مولوی پر بہت اثر ہوا دوڑتی ہوئے آیا اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تواز بہت اونچی عادت ہے بہت اونچی صفت ہے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب وہاں مسلم پرسنل لا بنائی گئی جس میں سب جماعتوں کو شریک کیا تاکہ حکومت ہندوستان کے مقابلے میں سب متحد ہو تو اس میں بریلویوں کو بھی شامل کرنا ضروری تھا اس لیے کہ ان کی بہت بڑی جماعت ہے ہندوستان میں بار بار جو بریلویوں کا بڑا تھا ان کو خط لکھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مولانا قاری طیب صاحب نے کہا میں خود جا کر ان سے ملوں گا لوگوں نے کہا حضرت اس میں خطرہ ہے آپ کے اوپر حملہ کریں گے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں ان کے پاس پہنچے اور جیسے پہنچے تو شاید قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی ان کے قدموں پر رکھی ہے ان کے قدموں پر رکھی اور کہا کہ حضرت میں آپ سے شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ شریعت کی حفاظت اور حمایت کریں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں شریعت کو بچانے اپنے اسلامی قانون کو بچانے کے لیے ہم جماعت بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے ہم شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اس بریلوی نے ٹوپی اٹھائی قاری صاحب کے سر پر رکھی اور کہا اب میں ضرور آؤں گا اب دلی میں جب جلسہ ہوا اجلاس ہوا اس میں سب جماعتیں غیر مقلدین اور جماعت اسلامی اور سب شریک دیوبندی بریلوی تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ اس کا امیر کون بن جائے امیر کس جماعت سے ہو وہی بریلوی جو بالکل مخالف تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ پوری جماعت کو اکٹھا کرنے کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دخل اور ان کا بڑا ہاتھ اور ان کی بڑی محنت ہے اس لیے میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ مسلم پرسن اللہ اور اس کے امیر قاری طیب صاحب خود نے انہوں نے خود کہا من تواضع رفعه اللہ اور جو تکبر کرتا ہے وضعه اللہ اس کو اللہ تعالیٰ گراتی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر وقتی طور پر ہو یا ذکر بغیر وقت کے ہو یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے اور ذکر کا مطلب عبادت کے وقت عبادت کرے ذکر کے وقت ذکر کرے درس کے وقت درس میں شرکت کرے تعلیم کے وقت تعلیم کرے تبلیغ کے وقت تبلیغ کرے دعوت کے وقت دعوت کا کام کرے یہی اصل ہے سعید ابن جبیر اس سے مروی ہے ان سے مروی ہے کہتے ہیں من الله فقد ذكر الله ومن لم يطع الله فلم يذكر اللہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی تابے داری کرتا ہے وہ ذاکر ہے اور جو ذکر کرتا ہے اور تابے داری نہیں کرتا ذکر تو کرتا ہے اللہ اللہ نماز جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا غلط سلط معاملات کرتا ہے سود حرام کھاتا ہے کہتا ہے وہ ذاکر نہیں ہے ذکر یہی ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال دے شریعت پر عمل کرے اس میں زبان کا ذکر بھی آ گیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا ایک عابد ہے ایک عابد ہے عابد اور عابد میں فرق ہے عبد کے معنی ہے غلام چوبیس گھنٹے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی غلام ہے تو دن کو غلام ہے رات کو غلام نہیں صبح کو غلام ہے شام کو غلام نہیں ایسا نہیں صبح کو بھی غلام ہے شام کو بھی غلام ہے دن کو بھی غلام ہے رات کو بھی غلام ہے اور ایک عابد ہے عابد کا مطلب عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے لیکن سو بھی جاتا ہے جب سوتا ہے تو اس وقت عبادت نہیں کرتا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عابد ہیں لیکن عابد ہونے کے ساتھ عابد ہے اور اس کی مثال فرمائی ہے مثال دی ہے کہ ایک نوکر ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے نوکر جس کام کے لیے نوکر بنایا گیا ہے وہی کام کرتا ہے دوسرا کام نہیں کرے گا اگر نوکر کو رکھا ہے کھانا پکانے کے لیے اگر اس سے کہا جائے کہ تم کو کھانا پکانے کے لیے تو رکھا ہے لیکن آج آپ ہماری بھیڑ بکریوں کو چراؤ ڈرائیور بن جاؤ وہ کہے گا نہیں میں تو کھانا پکانے کے لیے ہوں دوسرا کام مجھے نہیں آتا میں ڈرائیور نہیں ہوں میں آپ کو نہیں لے جا سکتا میں آپ کے کپڑے نہیں دھو سکتا اس لیے کہ میں تو خاص ایک کام کے لیے ہوں جس کام کے لیے رکھا ہے کہتے ہیں یہی عبادت ہے عابد عبادت کرتا ہے عبادت کے وقت عبادت کرے گا سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھے گا سورج غروب ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھے گا اور کہا عبد غلاب کی طرح ہے اگر غلاب ہے اور اس سے آقا نے کہا رات کے بارہ بجے چلو میرے ساتھ ہم ڈرمن کا سفر کریں گے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو اس کام کے لیے نہیں ہوں کہے گا نہیں تم تو چوبیس گھنٹے کا غلام ہو چوبیس گھنٹے عبد ہو تو فرماتے ہیں کہ ہم عابد بھی ہیں اور عبد بھی ہیں عبد ہے پوری زندگی کے لیے ہم عبد ہیں صبح ہو شام ہو دن ہو عید کا دن ہو یہ نہیں جی عید کا دن تو خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن تو بالکل عیاشی کرنی چاہیے ایسا نہیں خوشی کا دن ہے تو روزانہ اچھے نماز پانچ نماز پڑھتے آج چھ نماز پڑھنی پڑے گی پانچ نمازیں تو ہیں چھٹی نماز عید کی نماز اس لیے تم عبد ہو یہ نہیں ہے کہ خوشی کا دن ہے تو آپ کی چھٹی ہے چھٹی شریعت میں نہیں ہے اس لیے کہ عبد ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا مکتبی عشق کے انداز نے رالے دیکھے اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا جس کو علم دین کا سبق یاد ہوا اس کے لیے چھٹی نہیں ہے چھٹی کا مطلب چھوٹ جانا اور چھوٹ جانا ہے جب آدمی کی موت آ جائے موت کے ساتھ چھٹی مل گئی تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر وقتی ہو یا بغیر وقت کے ہو اس ذکر میں آدمی کا کو لگنا چاہیے کہ یہی بیان کیا کہ مہینے کے لیے یہ چاند کے لیے یہ دعا ہے چاند کے لیے دوسری دعا ہے اور پھر فلسطین کے معاملات پر بھی روشنی ڈالی اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں پر رحم فرما دے ان کو سربلندی عطا فرما دے ان کے بول کو بالا فرما دے اور ان کے اوپر جو مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالی آسانیوں میں تبدیل فرما دے اور بیت المقدس پر ہمیشہ کے لیے ایسے حالات آتے رہتے ہیں اور آئے ہیں بخت نصر کے زمانے میں جب یہودیوں نے مخالفت کی اشعیہ اور ارمیا علیہ السلام کو قتل کیا شہید کیا تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت آئی کہ بخت نصر نے سب کو غلام بنایا تھوڑے سے رہ گئے اور باقی کو نکال دیا پھر خورس نامے یا کوئی اور آدمی آیا اور انہوں نے ان کو آباد کیا اور ان کو آزادی دے دی اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں جالوت نے ان کو غلام بنایا برباد کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ان کے مقابلے میں توالوت کو بادشاہ بنایا توالوت کے ماتحتی میں سر اور سرپرستی میں جہاد ہوا حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت علیہ السلام نہیں بنے تھے بعد میں نبی بنائے گئے اور بادشاہ بھی بنائے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی جو بادشاہی کسی کے پاس نہ آئی اور نہ کبھی آئے گی پرندے چرندے جنات انسان سب ان کے تابع ہوا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کا تابع بنایا اور بیت المقدس بھی یعنی مسجد افسا بھی انہوں نے بنایا اور انہوں نے وہ تین دعائیں کی جو بار بار آپ سن چکے ہیں یا اللہ مجھے ایسا فیصلہ عطا فرما جو فیصلہ آپ کے فیصلے کے ساتھ موافق ہو جو بھی میں فیصلہ کروں آپ کے فیصلے کے ساتھ موافق ہوں یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کے پاس نہیں یا اللہ جو بیت المقدس میں آ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بنی اسرائیل نے کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تاریخ روایات کے موافق حضرت ذکری علیہ السلام کو تو اس کے ان پر ٹائٹس مسلط ہوا اور ان کو پھر برباد کر دیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد فرمایا عیسائیوں سے لے لیا اور عیسائیوں کو بہت احترام بخشا اور یہ کہا کہ یہود بھی یہاں رہے تو جن یہودیوں کو مسلمانوں نے اور خلیفہ نے زندگی اور بقا بخشی وہی اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام کے دشمن بن گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور اسلام کی مدد فرمائے اور سربلندی اور اسلام کا بول بالا فرما دے اب تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں فرماتے ہیں ذکر کی پابندی تقریباً ڈیڑھ سال سے چھوٹ گئی تھی احکر سے کچھ گناہ صادر ہوئی پشیمانی ہو رہی ہے رمضان کے بعد توبہ کر لی اور ذکر بھی پابندی کی پابندی شروع کی معمولات کے جواب معمولات کے درمیان میں چھوٹ